الحمد الحمد لله لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا لاحمدلنک سی مارکن شی کمدور لکھم ونستر ونا میشو رورین سو سے من يهده الله فلا له له له ومن فلا هادي وأشهد وأشهد الله إله إلا وحده لا شريك أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره واشدن الدين كله وكفى بالله شہی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 أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحذرون الله رب العزة والجلال في حمد وصنع ومدح الستائش جیسے اس کی عظمت و جلال کے شاعن شاعر ہے صلاۃ و سید و والآخرین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و صناب صلاحت والسلام کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا الائی کا علیہم صلوات من و رحم اشارہ کیا کہ وہ لوگ جن کا پہلے ذکر ہوا وہ کون ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے لیے وقف کر رکھا ہے اپنے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے سب کچھ اللہ کا ہے اور ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہم نے بلا کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے جن لوگوں کا اللہ رب العزت کی ذات پر اتنا پختہ یقین اور پختہ عقیدہ ہے الائی کا علیہ سلوات ان ربہم ان پر اللہ کی طرف سے سلوات ہے ذکر خیر ہے وہ اور اللہ کی رحمتیں ہیں وہ الائی کا ہم المختون اور یہی لوگ سچمچ یافتہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے متعدد صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی کا یہ فرمان مختلف الفاظ میں روایت کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مسلم احمد میں ہے حضرت زید بن ثابت سے سنن نبی داود میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث ترمدی شریف میں اور حضرت ابو بکرا سے یہی روایت صحیح بخاری میں مختلف الفاظ میں مروی ہے آپ نے فرمایا نظر اللہ عمران سمع منا حدیث اور سمع منا شعیم اور سمع مقالتی ہوا کما سمیا فربا مبلغ او اور من انسان اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو ہماری کوئی حدیث سنے یا ہم سے کوئی بات سنے یا ہم سے کوئی چیز سنے اور پھر اسے یاد رکھے اور جیسے اس نے سنا ہے ویسے ہی آگے پہنچا دے ہو سکتا ہے جس نے اس سے سنا وہ اس سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوں ہو سکتا ہے جس نے سنا ہے وہ اس سے زیادہ سمجھنے والا ہو اور اس کی وجہ سے دنیا کو زیادہ فیض پہنچ جائے زیادہ فائدہ ہو جائے یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے اور یہ ایک ایسی دعا ہے جو قیامت تک کوئی شخص بھی حاصل کر سکتا ہے جو بھی اللہ کے نبی کی کوئی حدیث یاد کرے سنے اور یاد کرے دھیان رکھے اس کا اور اسے آگے پہنچا دے اسے اللہ تعالیٰ کے نبی کی یہ دعا مل جائے اور تقریباً ہر مسجد کے ہر خطبے اور ہر جمعے کے اندر یہ گنجائش ہوتی ہے کہ آدمی یہ دعا اللہ کے نبی کی دے سکتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا خطبہ ہوگا کسی کا جو کسی بھی اللہ کے نبی کی حدیث سے خالی ہو کم از کم کوئی ایک حدیث تو ضرور ہوگی جو شخص بھی اسے دھیان سے سن لے اور اسے یاد رکھے آگے پہنچا دے اللہ کے نبی کی اس کے لیے دعا ہے نظر اللہ عمران اللہ اسے تر و تازہ رکھے اور ہم یہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہی ہوگی یہ سمجھ بھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے خوش و خرم رہے چمکتا دمکتا رہے اور اہل علم جن کا حدیث سے گہرا تعلق ہوتا ہے ان کی میتوں کو دیکھ کر بھی لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کی دعا اس کو لگی ہوئی ہے چہرہ کرو تازہ ہے لیکن یہ چہرے کا لفظ اپنے پاس سے ڈالا ہوا ہے اللہ کے نبی نے تو فرمایا نظر اللہ ہو عمران اللہ اس آدمی کو ترو تازہ رکھے سو آدمی کو ترو تازہ رکھنے کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا مت تک اس کا ذکر جاری رہے لوگ اس کو جانتے رہیں جیسے اس کی زندگی میں لوگ جانتے تھے ویسے ہی زندگی کے بعد بھی جانتے رہے اور اس کی بہترین دلیل یہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک لاکھ کی تعداد میں تھے لیکن ان میں سے جس جس صحابی کی حدیث ذخیرہ حدیث میں آ گئی ہے اس کا نام ہمیشہ کے لیے روشن وہ دنیا سے جانے کے باوجود بھی دنیا کے اندر اس کا نام روشن جس نے جتنی زیادہ روایتیں کی اللہ کے نبی کی اس کا نام اتنا ہی زیادہ روشن ہے اور اگر کسی نے ایک روایت بھی بیان کر دی ہے ایک حدیث بھی وہ بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ کون نہیں جانتا کوئی مسلمان مسلمان کیا غیر مسلم بھی نہیں ہے جو ابو حریرا کو نہ جانتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کے نبی کی حدیثیں یاد کی اور لوگوں کو سنائی اور یہ اسلام کی عظیم شان خدمت ہے بلکہ سب سے بہترین خدمت ہے قرآن حکیم فرقان حمید اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کا سب سے شاندار ذریعہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ لے لیا اللہ کے وعدے آپ کو جان جانتے ہیں جس طرح کے ہوتے ہیں تو اللہ بالا ذات ہے ایسا نبھایا اس نے یہ وعدہ کہ دنیا کے سینے قرآن سے بھرے ہوئے ہیں بے شمار دنیا ہے قرآن کو حفظ کرنے والی اور اگر کسی نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نبھانی ہے حضرت محمد کریم علیہ والسلام سے دوستی رکھنی ہے آپ علیہ السلاط والسلام کی دنیا سے جانے کے بعد بھی خدمت کرنی ہے آپ علیہ والسلام کے ساتھ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی کسی نے حضرت محمد کریم علیہ السلام سے وفاداری کرنی ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے نبی کی حدیثیں یاد کریں اور لوگوں تک پہنچائے اور لوگوں کو سنائے اور یہ شخص اس آیت کا بھی ساتھ ہوگا فل آ مرو برائی کا ہم دوسرے کو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی پیروی کی اور اس کی مدد کی دین نشر کرنے میں اس کی کمر مضبوط کی دین دنیا تک پہنچانے میں اور نور وہی اس کے ساتھ نازل ہوا کتاب اللہ سنت رسول اللہ اس کی اتباع کی کامیابی صرف انہیں لوگوں کا حق کامیاب صرف یہی ہوگی سیدہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی اب صدیق کا مقام کس لیے بنا آپ کو یہ عزتیں کیوں حاصل ہوئی آپ کو یہ مقام کس لیے ملا اس لیے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا ہوا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیا ہوا تھا آپ پر جانساری کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے آپ پر فدا کاری کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے اپنی کوئی ضرورت نہیں اپنی کوئی حاجت نہیں اپنا کوئی مسئلہ نہیں اپنی کوئی خواہشات نہیں ہے اپنی کوئی تمنا نہیں ہیں ایک ہی تمنا ہے کہ حضرت محمد کا علیہ صلاحت والسلام کا مقام بنے اور آپ کا دین دنیا کے اندر نشر ہو جائے اسلام کا کلمہ بلند ہو یہ فکر لوگوں صدیق کو حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پوری زندگی میں یہ فکر قائم رہی اور اس کے لیے انہوں نے جو ان سے ہو سکا کیا جیسا کہ ذکر ہوا اسی وجہ سے ان بکر صدیق کے فضائل ہیں جو آپ نے بہت سارے سن لیے نبی علیہ صاحب اسلام کے ساتھ سب سے زیادہ قربت کا رشتہ ہے جو آپ نے سن لیا نبی صاحب اسلام کی خدمت کا سب سے زیادہ موقع ہے جو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لوگ کو حاصل نہ ہو کسی اور کو حاصل نہیں ہوگا نبی صاحب اسلام کے ساتھ محبت آپ کے ساتھ تعلق جو ابو صدیق کو حاصل ہو کسی اور کو حاصل نہیں ہوتا لیکن یاد رہے تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے زندگی میں نبی علیہ صاحب اسلام کی حیات طیبہ میں امام الانبیاء کے ساتھ گہرا اور مضبوط اور مخلصانہ رشتہ قائم رکھا ویسے ہی نبی الاساط اسلام جب دنیا سے چلے گئے اور بکر صدیق نے اس تعلق میں اس محبت میں اس رشتے میں ذرا بھر کمی نہیں آنے اصل وفاداری یہی ہے کہ بندہ جانے کے بعد بھی یاد رکھے اور ایسے یاد رکھے کہ اس کی کوئی مثال نہ مل سکتی ہو غالباً میں نے بتایا ہے کہ اہل علم کا خیال ہے کہ وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وفات بھی اسی غم سے ہوئی حضرت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم اسے کھائے ہے اسی غم نے پلتے پلتے ان کی جان لے لی ان کی موت کا ظاہر اس بات یہی ہے کہ نبی اصط اسلام کے دنیا سے جانے کے بعد وہ ہمیشہ غمگین رہتے تھے ذمہ داریاں بھی تھیں نبی اصط اسلام کی وراثت بھی تھی نبی پاک کی خلافت بھی تھی مسلمانوں کے امور و معاملات بھی تھے دین کی حفاظت کا مسئلہ بھی تھا دین کی نشو و کا مسئلہ بھی تھا دین کی طرف سے دفاع کا مسئلہ بھی تھا مدینے کے دفاع کا مسئلہ بھی تھا امت اسلامیہ کے دفاع کا مسئلہ بھی تھا ہر ذمہ داریوں کو کسی نے ایسے نبھائی یہ ضرب المسل کہی جاتی ہے ردا ابا ادا اللہ دنیا میں جاتی کو بڑا مسئلہ پیدا ہو بدمنی کا مسئلہ پیدا ہو کسی قسم کی کوئی مشکل پیدا ہو تو یہ ضرب المسل بیان کی جاتی ہے تم والا ادا بکر اللہ کتنا اعتداد تو کھڑا ہو گیا ہے لیکن ابو بکر نہیں کوئی ابو بکر نہیں ہے ابو بکر ہو تو فتنے پر قابو پا لے اس کا حل نکال لے اور ایسے طریقے اور سلیقے سے تمہیں نقصان بھی نہ ہو جو بک صدیق کی دنائی ہے اور ان کی دین کے ساتھ تعلق اور محبت کی سب سے بہترین دلیل ہے دین کا فرض اور دین کی حفاظت اس کا ایک حصہ حدیث رسول اللہ کی حفاظت ہے ابو کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صاحب اسلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ جو تعلق نبھایا وہ آپ نے سن لیا نبی صاحب کے جانے کے بعد قرآن حکیم کے ساتھ جو آپ کا تعلق تھا وہ بھی آپ نے سن لیا آج پوری ملت اسلامیہ جو ایک مصحف لے کے قرآن کریم پڑھتی ہے اور وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو اس کا ثواب ملتا ہو یہ قرآن اکٹھا انہوں نے کیا حضرت عثمان نے سرکاری رشتہ تیار کروایا وہ بھی برابر کے شریک ہے سواب پوری امت پوری امت پر ابو کے صدیق کا احسان ہے اسی طریقے سے حضرت البکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے ساتھ تعلق نبھایا یہ اسلام کی اس سے بھی بڑی خدمت ہے ہم فارغ کے ہمیں کوئی کام نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کہہ سکتا مجھے دس بیس حدیثیں یاد حبک صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ساری زندگی مصروفیتوں میں گزری اور تعلق بھی دین کے ساتھ اسلام کے ساتھ روی صاحب کے اسلام کے ساتھ چالیس سال کی عمر میں وہاں جا کے تقریباً ہوا اس کے باوجود اس کے باوجود حدیثوں کا بھرپور اہتمام تھا پانچ سو حدیثوں کا لکھا ہوا مجبور ہوتے سدی گردار لوگ کے پاس اور آج بھی ان میں سے جو انسان جو کچھ لکھتا ہے یاد کرتا ہے ضروری نہیں ہے کہ سارا منتقل ہو جائے بہت سارے صحابہ کے پاس بڑے بڑے ذخیرے تھے لیکن شاگرد بھی نہ آ سکے وہ نشر نہ ہو سکے اور وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی وہ حدیثیں جو اس وقت کتب حدیث کے اندر موجود ہے وہ ڈیڑھ سو کے قریب ہے جو حضرت بکر کے صدیق اللہ تعالیٰ سے مروی اس سے پتا چلتا ہے کہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات و سکنات آپ کے افعال اور آپ کے اقبال آپ کے فرما فرامین سے کتنی دلچسپی تھی جیسے آپ کی ذات کی خدمت کرتے تھے ویسے ہی آپ کے مشن کی خدمت کرتے تھے اور ویسے ہی آپ کے منہ سے نکلے ہوئے خرابین کو یاد کرتے تھے اور آگے پہنچانے کی کوشش کرتے تھے اور اس پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرتے تھے اتنا پختہ یقین تھا دین کے بارے میں اتنی راست فہم تھی آپ سن چکے ہیں کہ سارے صحابہ کو بات سمجھ نہیں آئی اکیلے ابو صدیق کو سمجھ آئی اور یہ ان کا کلمہ خالدہ موجود ہے من کان یابد محمد فین محمد قدمات من کان یابد اللہ فین ائی اللہ یہ عقیدہ بھی ہے یہ استقامت بھی ہے یہ سال فارم بھی ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی سمجھ بھی ہے اور نبی صاحب اسلام کو اور ان کے مزاج کو سمجھنا بھی ہے اللہ تعالیٰ کے نظام کو سمجھنے کی دلیل بھی ہے تو بک صدیق کے علم کے اندر گہرائی بھی تھی گہرائی بھی تھی اور گہرائی بھی تھی سارے صحابہ کو انہوں نے سمجھایا کہ لوگوں جان سے سنو جو لوگ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے یا آپ کے لیے عبادت کرتے تھے وہ جان لیں کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے اور جو شخص اللہ رب العزت کی عبادت کرتا تھا وہ بھی جان لے اللہ یموت وہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے اس کو موت نہیں آتی وہ اپنی عبادت جاری رکھے اور قرآن کریم سے کیا امام رسول تب رسول تب بھی حدیث کے ساتھ بکر صدیق کا اتنا مضبوط تعلق اسلام کی اتنی عظیم شان خدمت اور یہی اصل کام ہے کرنے کا نبی صاحب اسلام کی زندگی محفوظ ہے تو اسلام محفوظ ہے نبی صاحب اسلام کا حسوں حسن محفوظ ہے تو اسلام محفوظ ہے اور امت خیریت کے ساتھ ہے امت آفیت کے ساتھ ہے اتنی ہی کامیابی ہے ہماری زندگی میں جتنی ہماری زندگی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے اور جتنا حصہ امام الانبیاء سے دور ہوا وہ حصہ برباد ہوا اسی لیے آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر محبت رسول کے دعوے بھی بہت ہیں محبت رسول کی چاہتے بھی بہت ہیں محبت رسول میں لوگ مرے جا رہے ہیں لیکن حدیث رسول کے ساتھ کسی کا تعلق نہیں اسوائے رسول کے ساتھ کسی کا تعلق نہیں ہے وہ شخص تو بڑی بڑی کانفرنسوں میں بہت کچھ کر سکتا ہے بڑی بڑی محفلوں میں بہت کچھ کر سکتا ہے اس سے کہا جائے کہ چار حدیثیں سنا تو بس ہو جائے بلکہ لوگ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے لیکن کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باقی صحابہ اکرام کی طرح جب اللہ کی نبی کی بات آ جاتی پھر وہ ہر سے آ یاد بھی رکھی پہنچائی بھی محفوظ بھی کی اور اپنی خلافت کے زمانے میں اس کو صحیح معنوں میں عمل بھی کیا ایک دادی یا نانی آئی حضرت بکر صدیق کے پاس کے وراثت میں مجھے بھی کچھ ملنا چاہیے تو بکر صدیق نے فرمایا کتاب اللہ تو پڑھی ہے اس میں تو مجھے تیرا کوئی حصہ نظر نہیں آیا دیکھتا ہوں کہیں سے اللہ کے نبی کی حدیث مل جائے تو تیری حصہ مل جائے نہ ملی تو نہیں ملے گا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اللہ کے نبی کی حدیث سنا دی کہ دادی کو اللہ کے نبی نے حصہ دیا تھا ابو کے صدیق نے بغیر تینوں چران سے اس پر عمل کیا اور فیصلہ کر دیا اسے حصہ دلا یہ تعلق ہے حدیث رسول اللہ کے ساتھ اور اعتماد ہے اور اس پر عمل کا جذبہ ہے اور اسے حجیت ماننا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائی اپنا حصہ ماننے کے لیے ابو کے صدیق نے حدیث پڑھ کے سنائی انبیاء کرام نبی صاحب انبیاء ہم ہیں ہم کسی کے وارث نہیں ہوتے نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے جو چھوڑ جائیں وہ اللہ کے لیے وقف ہوتا مسلمانوں کے لیے وقف ہوتا ہے وہ فاطمہ بھی خاموشی سے چلی گئی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدیق حدیث کو کس طریقے سے حجت مانتے تھے اس کو کتنا شاندار طریقے سے دلیل مانتے تھے اور نبی سات اسلام کے ساتھ تعلق مانے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا آپ نے بعد میں منا ولی اور رسول اللہ انا ولی اور رسول اللہ میں نبی اشاط اسلام کا وادی وارث ہوں جس نے امام الانبیاء سے کچھ لینا ہے مجھ سے مانگ لے میں وہی کروں گا جو اللہ کے نبی کرتے گئے میں اس سے آگے پیچھے نہیں ہوں اور اللہ تعالیٰ نے عزتیں بھی ایسی بخشی اللہ اکبر صحیح بخاری میں ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں ابک صدیق کی عیادت کے لیے آئی بیمار کرسی کے لیے اپنے ابا حضور کے خدمت میں حاضر ہوئی تو مجھے دیکھ کر فرمانے لگے اے عائشہ نبی صاحب اسلام کو آپ نے کتنے کپڑوں میں کفن دیا تھا اے میں نے عرض کی کہ تین کپڑوں میں اس میں قمیص نہیں تھی اور امامہ بھی نہیں تھا تین چار تھی فرمانے لگے آج دن کیا ہے عرض کیا کہ آج سوموار ہے میں آج سوموار ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ اب بکر آج شام تک نہیں رہے تھے نبی صاحب اسلام سوموار کو فوت ہوئے اور ساتھ ہی اپنے جو بیماری کے لیے مریض پر کپڑا ڈالا جاتا ہے وہ کپڑا ڈالا ہوا ہے اس میں داغ لگے ہوئے فرمانے لگے کہ اس کپڑے کو دھو لینا دو کپڑے اور ملا لینا ایک اس کپڑے کو دھو لینا دو کپڑے اور ملا لینا اور ان تین کپڑوں میں مجھے کفن دے ہم نے عرض کی اے ابا حضور یہ تو پرانا ہے یہ تو پرانا ہے فرمانے لگے پرانا ہی ٹھیک ہے نئے کپڑے زندوں کے لیے زیادہ بہتر ہے یہ تو چار دن کا مسئلہ ہے ڈانپنا ہے اور پھر اس میں گل سٹ جانا ہے نیا کپڑا کیا کرنا ہے مجھے اسی پرانے کپڑے میں ہی کفن دینا دو دو دوسرے کپڑا لے لینا ایک یہ کپڑا لے لینا اور حدیث میں ہے کہ پھر منگل کی رات نہیں گزری ابو کے صدیق اللہ کے پاس ابو کے صدیق اللہ کے پاس چلے گئے اللہ رب العزت نے یہ عزت بخشی کہ مرنے کا سلیقہ وہی سلیقہ جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانے کا تھی اور سوموار کا دن ہی نصیب ہو گیا ابو کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس طریقے سے امام الانبیاء کو کفن دیا گیا مجھے بھی اسی طریقے سے کفن دینا ہے یہ جانکاری ہے یہ محبت ہے اور اس محبت کے آثار تو پھر نظر آتے ہیں اور اس میں خلافت کے زمانے میں جس طریقے سے اللہ کے نبی کے ساتھ وفاداری نے بھائی ابو کے صدیق نے وہ بھی ایک ضرب المسل ہے کسی ایک لمحے بھی اللہ کے نبی سے ادھر ادھر نہیں ہوئے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ابو کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ لوگ حدیثوں کے ساتھ کوئی گہرا تعلق نہیں تھا حیرانی ہوتی ہے کہ زکات کا پورا نظام اور وہ کسی صدیق سے مرضی ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی علیہ سات السلام نے زکات و صدقات کا مسودہ لکھایا اس کا نظام لکھایا پورا ابو کے صدیق تشریف لے آئے نبی صاحب اسلام نے لکھا تھا عمار کو دینے کے لیے دیا نہیں تھا بھی کسی کو اب کے صدیق تشریف لے آئے تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مسودہ ابو کے صدیق کو دیا حضرت صدیق نے وہ زکات کا پورا نظام وہ پورا مسودہ اپنے پاس سنبھال کے رکھا حضرت نا روایت کرتے ہیں ایسے ہی بخاری میں کہ جب حضرت کے صدیق نے مجھے بحرین کا گورنر بنا کے بھیجا تو مجھے پھر وہ زکات کے مسائل لکھوائے اور اس کی ابتدا یہاں سے کی حاد ہی فرید اور کا تھی فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم مسلمین یہ زکات کا نظام ہے جسے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلامیہ پر مقرر کیا ہے اور ساتھ یہ بھی فرمایا ولتی امر اللہ بےحا رسول ہوں اور یہی وہ نظام ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا اور پھر دونوں انتہائی ایک بار فرمایا من سویلا بےحق ہا سوتے ہا جس شخص کو اللہ کے نبی کے فرامین کے مطابق ان فرامین کے مطابق جس سے زکات مانگی جائے اسے چاہیے کہ وہ من وحن صحیح معنوں میں ادا کر دے جیسے رسول اللہ کے زمانے میں ادا کرتا تھا اور جس سے اس سے زیادہ مانگا جائے وہ ادالت کسی گورنر کو کسی حکمران کو نبی باغ کے مقرر کیے ہوئے نبی باغ کے مقرر کیے ہوئے حصے سے بڑھ کر مانگنے کا حق نہیں ہے اور دوسری طرف جب لوگ کچھ لوگوں نے چران کی زکات دینے سے تو وہاں بھی پھر ضرورت کا مظاہرہ کیا اور علم کا مظاہرہ کیا اور دنائی کا مظاہرہ کیا فرمانے لگے اچھی طرح سن لو اگر کوئی شخص نبی صاحب اسلام کے زمانے میں ایک رسی بھی ایک رسی بھی زکات کی دیتا تھا آج وہ نہیں دے گا تو وہ کشد اس کے ساتھ جنگ لڑے اس لیے کہ نبی صاحب کی نافرمانی کا منتقل ہو رہا ہے ایک طرف اہل اسلام کے حقوق کی پاسداری کہ جس سے ذرا بھر بھی جائز مانگا جائے وہ ادا نہ کرے اور دوسری طرف یہ ہمت اور ضرورت کہ اگر کسی شخص نے زکات دینے سے کسی بھی حوالے سے انکار کیا تو کے صدیق اس سے جنگ لڑے گا حضرت عمر نے روکنے کی بھی کوشش کی سمجھانے کی بھی کوشش کی اور بھی صحابہ اکرام نے کہا کہ آپ کیسے لڑیں گے ان کے ساتھ اللہ کے نبی نے تو فرمایا جسے لا الہ الا اللہ کہہ لیا آسم دماغ ہوں جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا انہوں نے اپنے مال اور اپنے خون مجھ سے محفوظ کروا لیے ہیں آپ کیسے ان سے لڑیں گے نہ حضرت البکر صدیق مسلسل فرماتے رہے جس شخص نے نماز اور زکات میں فرق کیا ابکر صدیق اس سے لڑے گا جس نے نماز اور زکات میں فرق کیا ابکر صدیق اس سے لڑے گا جیسے نماز چھوڑنے سے انسان اسلام کا منکر بنتا ہے ویسے ہی زکات چھوڑنے سے بھی انسان ایمان کا منکر بنتا ہے تو میرے بھائیوں یہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے اس شخص کے بارے میں بھی اگر کوئی شخص زبان کھولے اس شخص کے بارے میں اور کوئی شخص حرف گیری کرے اس شخص کے بارے میں بھی کوئی بدزنی کا شکار ہو اس کے بارے میں کوئی شخص بری زبان استعمال کرتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ اس کا اللہ کے ولی کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ قرآن کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ حدیث رسول اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور بکر کو برا کہنے والا انسان کبھی اچھا نہیں ہوتا ابو بکر کو برا کہنے والا کوئی اچھا نہیں ہو سکتا یہ اللہ کا بھی محبوب ہے اللہ کے رسول کا بھی محبوب ہے حضرت عمر کا بھی قائد ہے حضرت عثمان کا بھی قائد ہے حضرت علی کا بھی قائد ہے سارے مشرہ کے قائد ہیں اگر کسی نے اپنی زندگی سلوار ہے تو اسے چاہیے کہ بکر صدیق کے نقش قدم پہ چلے جیسے بکر صدیق نبی صاحب اسلام کے نقش قدم پہ چلے جیسے بکر صدیق نے اللہ اس کے رسول کی اکاس کا بیڑا ہمیشہ پوری زندگی اٹھائے رکھا ویسے ہی اگر کوئی اگر کوئی مسلمان اسی طریقے سے اسی طریقے سے زندگی گزارے گا اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی ہی کامیابی ہے اور اگر کسی شخص نے صدیق کے بارے میں بدزنی رکھی تو سمجھ لے کہ اس نے نبی صاحب اسلام کے ساتھ دشمنی کی ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے حبیب اور اپنے حبیب کے صحابہ کی محبت دلوں میں پالنے کی توفیق عطا فرمائے مما توفیق اللہ بلّہ علیہ توکل تو الحمد الحمد لله لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه رب اشرح لي صدري ويسر لي جھندندن واحلل بن من لساني ویستری قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما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 کہ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اعلی اخلاق کے مالک تھے زندگی بھر کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی اس کے باوجود وہ شیقین مکہ ان سے لڑتے تھے ان کے خلاف تھے انہیں برا بلا کہتے تھے انہیں تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کرتے تھے بات سمجھ میں نہیں آتی لیکن اللہ رب العزت نے سمجھائی ہے بات فن اللہ کا ولا کلت ظالمین اب آیا اللہ یہ جہاں دشمنی تیرے ساتھ نہیں ہے نشانہ تو ہے دشمنی اللہ کے ساتھ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی کا مطلب اللہ سے لڑائی ہے اللہ کیونکہ نظر نہیں آتا اس سے نہیں لڑا جا سکتا اس لیے نشانہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی طریقے سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن آپ کا دین اس کا علم بلند کیا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی علیہ و اسلام سے جو کچھ ملا نبی پاک کی زبان سے جو کچھ نکلا نبی علیہ و اسلام کے وجود سے جو صادر ہوا پورے کا پورا صحابہ اکرام کے ذریعے امت تک منتقل ہوا ہے اور جو شخصی صحابہ اکرام کو درمیان سے نکال کے دین قبول کرتا ہے یہ ذریعہ کوئی نہیں دین میں ذریعہ ہی کوئی نہیں ہے صحابہ اکرام کے بارے میں شکوک و شبہات جنم لیں تو سمجھ لیں کہ دین کے بارے میں شکو کو ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی نبی صاحب نے صلاحت کر دی جس سے مجھ سے محبت کرنی ہے میرے صحابہ سے محبت کریں جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی اس لیے صحابہ کرام دین پہنچانے میں واسطہ ہیں امت اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کی جیسے اللہ کے نبی واسطہ ہے اللہ اور بندوں کے درمیان اللہ کے نبی کے بغیر اللہ سے دین نہیں لیا جا سکتا اور صحابہ اکرام کے بغیر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین نہیں لیا جا سکتا جو کہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے فضائل صحابہ عدالت صحابہ مراتب صحابہ محبت صحابہ دین کی جان ہے دین کی بنیاد ہے صحابہ کی محبت نہیں ہے صحابہ کا اعتماد اور یقین نہیں ہے صحابہ کے عدل پر اعتماد نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین پر اعتماد نہیں ہے اس لیے ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ صحابہ اکرام کا نام روشن کرنے کی کوشش کرے ان پر خود بھی یقین کرے دوسروں کو بھی یقین دلائے ان کے بارے میں اللہ اس کے رسول نے جو یقین دلائے ہیں ان یقینوں پر یقین کرے اللہ رب العزت توفیق دینے والا ہے ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر اغفر لنا لنا ذنوبنا وإسرافنا في في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رو رحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك روح رحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين نسألك حبك وحب من يحبك وحب من يقربنا إلى حبك وحب من يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد أنت المستعان فلا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب وپلونا واد ناب رحملہ مت منی واطا نئی اللہ مشین بھی شفا ک ودا ونا بھی دبائ اللہ مشین وش مردا نا مرد نسلین اذهب الباس رب الناس لا لا شفاء شفاء الا شفاءك يغادر سقما اللهم احفظنا من من من بين ايدينا ومن ومن خلفنا وعن وعن ايماننا شمائلنا ونعوذ بعزتك ان فوقنا تحت اغننا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعمالنا من الرياء وعنسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت